ابن محریز جمعی ہی شام میں تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی پایا تھا انہوں نے بتایا کہ بنو کنانہ کے مختجی آدمی نے بتلایا کہ شام میں سکونت پذیر ایک انصاری آدمی ابو محمد نے کہا کہ وطر واجب ہے یہ سن کر مختجی سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ ابو محمد انصاری کہہ رہا ہے کہ وطر واجب ہے سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے کہا ابو محمد نے جھوٹ بولا ہے میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے پانچ نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے جس نے ان کو ادا کیا اور کسی کے حق کو کمزور سمجھتے ہوئے ان میں سے کسی نماز کو ضائع نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے یہ عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا لیکن جس نے ان کو ادا نہ کیا تو اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں ہے اگر اس نے چاہا تو اسے عذاب دے گا اور چاہا تو بخش دے گا حدیث نمبر اکیس سو تہتر مسنت احمد